آتا جب کہ اللہ حرب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے کالی رات ہو کالی چٹان ہو اس کے اوپر کوئی کالی چیوٹی بھی چل رہی ہو اللہ رب العزت اس کو بھی چلتا ہوا دیکھتے ہیں انسان کا سننا اتنا ناقص ہے کہ اگر ایک وقت میں کئی آدمی اس سے گفتگو کریں تو اس کے لیے سب کی باتیں سمجھنا دشوار ہوتا ہے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کمرے میں اور آدمی باتیں کر رہے ہو تو اسے کہنا پڑتا ہے ذرا آہستہ بولیں مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی جبکہ اللہ العزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ حضرت آدم علیہ فلاث السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان مرد عورت بچے اور بوڑھے سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک وقت میں سب کے سب اللہ رب العزت سے دعا مانگے اللہ رب العزت اس پر قادر ہے ان سب کی الگ الگ دعا کو سن لے اور اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اگر مانگنے والوں کو ان کی من پسند کی ہر چیز عطا کر دے تو بھی اللہ تعالی کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں دبو کر نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی آ جاتی ہے ہر چیز سے فائدہ لینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں آگ سے فائدہ لینے کے طریقے اور ہیں پانی سے فائدہ لینے کے طریقے اور ہیں ہوا سے فائدہ لینے کے طریقے اور ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہر العزت کی ذات سے فائدہ لینے کے طریقے کیا ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہ بات سمجھائی کہ لوگوں اگر تم ہماری اتباع کرو گے ہمارے رستے پر چلو گے جو طریقہ زندگی ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں اگر اس کو اپناؤ گے تو اللہ رب العزت کے خزانوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بن جاؤ گے اللہ تعالی کی ذات سے مانگنا وہ بھی ایک فن ہے سیکھنا پڑتا ہے آج کل تو لوگ دعا مانگتے ہیں مگر انداز کچھ اور ہوتا ہے یاد رکھیں دعا مانگنا اور چیز ہے دعا پڑھ لینا اور چیز ہے دعا مانگنے سے قبول ہوتی ہے دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہماری حالت یہ ہے ہم دعا مانگتے ہیں تو ایسے انداز سے جیسے صبح صبح کوئی فیکٹری کا مالک آ کر اپنے ملازموں کے ذمے کام لگا رہا ہوتا ہے اللہ میرے بیٹے کو حلال عطا کر دینا میری بیٹی کا حصہ اچھا ہو جائے میری مشکل حل ہو جائے یعنی میں کام ذمے لگا رہا ہوں بس آپ اس کو کر دیجئے اس طرح دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ احکم الحاکمین ہے اس سے مانگنے کا طریقہ ہے پیر بھی اسی در سے مانگتا ہے مرید بھی اسی در سے مانگتا ہے دینے والا در ایک ہی ہے فرق کتنا ہوتا ہے کہ مانگتے مانگتے مانگتے کیونکہ پیر کی زیادہ عمر گزر چکی ہوتی ہے اس لیے اس کو مانگنے کا سلیقہ آ جاتا ہے اور جب بھی سلیقے سے کوئی چیز مانگی جائے تو دینے والا اس کو جلدی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں الحسنہ فدعوہ بہا اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں تم ان ناموں کی برکت سے دعا مانگو اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام تو حدیث میں آئے اور بھی کئی نام قرآن اور حدیث میں موجود ہیں علماء نے تو لکھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی انتہا نہیں اس لیے اس کے صفاتی ناموں کی بھی کوئی انتہا نہیں جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا ابتدا کرتا ہوں اس کے نام اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہے اسی میں جلالہ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اس کو اس میں ذات کہتے ہیں باقی صفاتی نام ہے اور یہ نام ذاتی نام ہے اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی اس نام کے اندر اتنے معارف موجود ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نام میں نقطے والا حرف کوئی نہیں ہے کہیں لوم چھلا نہیں لگا وجہ کیا تھی کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے نام میں کوئی نکتا ہوتا تو لوگ ممکن ہے اس کی عبادت میں ذات میں کسی اور کو شامل کرنے کی کوشش کر لیتے نقطہ بھی نام کے ساتھ پسند نہیں کیا اس نام کے اگر الگ الگ حصے کرتے چلے جائیں تو جو باقی نام بچتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے جبکہ عام نام کیسے ہوتے ہیں کہ ان کے ایک حرف کو الگ کر دو تو باقی نام بے معنی ہو جاتا ہے یا نام کا جب یکسر بدل جاتا ہے مگر اللہ رب العزت کے نام میں ایسی برکت ہے ایسی شان ہے کہ اس کے نام کے حروف کو الگ الگ کرتے جائیں تو جو ریمائنڈر ہوتا ہے بچتا ہے وہ بھی اللہ تعالی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے مطلب اللہ رب العزت کے نام میں سے پہلا حمزہ علیحدہ کر دیں تو اگر اس کو الگ کر دیا جائے تو باقی جو لفظ بچے گا وہ بنے گا للہ اور للہ کا اشارہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ولی اللہ الحسن ولی اللہ خزاں اب اگر اس للہ میں سے ایک نام اور الگ کر دیا جائے نام تو جو باقی بچتا ہے لفظ وہ بچتا ہے لہو لہو کا اشارہ کس طرح اللہ کی طرف لہو والارض اگر اس لہو میں سے ایک نام کو اور الگ کر دے تو باقی کیا بچے گا اور ہو کا اشارہ کس طرف لا الہ الا واہ میرے مالک آپ نے کیسا نام پسند فرمایا کہ نام کے الگ الگ حصے بھی کرتے چلے جائیں بچنے والا ہر لفظ بھی آپ ہی داد کی طرف اشارہ کرتا چاہتا اس نام میں بڑی برکت ہے بڑی برکت ہے اس نام میں ایک برکت تو اس کی یہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے لا تقوم سا قیامت قائم نہیں ہو سکتی الارض اللہ اللہ حتیٰ کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کا نام لینے والا باقی ہوگا تو معلوم ہوا کہ یہ جو کائنات اپنی اصلی شکل پر موجود ہے یہ اللہ رب العزت کے نام کی برکت کی وجہ سے ہے چنانچہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرا عید اسرا فیل علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا ہے جو سور بجانے والے فرشتے ہیں کہ جب بھی دنیا کے لوگوں میں سے کسی کی زبان سے تم میرا نام سنو اللہ تو اس نام کو سن کر سور بجانے میں چالیس سال تاخیر کر دیا کرو تو جب آخری بندہ اللہ کا نام آخری بنے گا اس کے بھی چالیس سال کے بعد سور پھونکا جائے گا تو اگر یہ نام اس دنیا کے آباد ہونے کا سبب ہے تو کیا ہمارے گھروں کے آباد ہونے کا سبب نہیں بن سکتا اس نام میں عجیب برکتیں ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تبار اکسم ربک برکت والا نام ہے تیرے رب کا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی برکت والا فرمایا ملک برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی برکت والا بلکہ فتری نے لکھا کہ بسم اللہ میں عام ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے نا اللہ تعالی کے نام کے ساتھ مگر عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں تو اسم کا ایک معنی تو نام ہے اور عربی زبان میں یہی لفظ برکت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو اگر یہ سے لکھا جائے تو بسم اللہ کا ترجمہ کیا بنے گا اللہ تعالی کی برکت کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری بڑی بوڑھی عورتیں اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال اللہ دی برکت نال حقیقت میں وہ بسم اللہ کا اردو زبان میں ترجمہ پڑھ رہی ہوتی تھی ہم لوگ ابھی اس نام کی برکتوں سے واقف نہیں ہیں اگر واقف ہو جائیں تو سبحان اللہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے اتنی برکت ہے کہ اسی نام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے کیا کہتے تھے بھائی کوئی اور نام بھی استعمال کر سکتے تھے رحمان بھی کہہ سکتے تھے حی اللہ یبوت یہ لفظ بھی کہہ سکتے تھے مگر نہیں کون سا نام استعمال کیا ذاتی نام استعمال کیا بے عزلہ اللہ کے نام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو جب یہ الفاظ کہتے تھے تو مردہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جاتا تھا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیتے تھے تو کیا اس نام کے ساتھ ہمارے مردہ دل زندہ نہیں ہو سکتے اس لیے مشاعر کہتے ہیں کہ روزانہ اس نام کو اپنے دل پہ گزارو اللہ کے نام کو اپنے دل پہ گزارو آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا نلکا جہاں ہو اور اس کا پانی جہاں گرتا ہو تو نیچے پتھر بھی ہونا تو پانی کا کچرا گرتے گرتے بل آخر اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے تو اگر پانی کا کچرا ایک جگہ پر بار بار گرتا رہے وہاں راستہ بنا لیتا ہے کیا اللہ حرب العزت کا نام اگر کسی دل پر بار بار پڑتا رہے تو یہ نام اس میں راستہ نہیں بنا سکتا اس نام کو ہم بار بار لیں اسلام کو لینے کا مزہ آئے گا اسلام کو لینے کا بھی ایک مزہ ہے زبان پہ بار خدا آیا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوتے میری زبان کے لیے ایسا نام ہے کہ زبان پر آتا ہے تو لگتا ہے کہ انسان کا منہ اس کے زبان کے اپنے بوسے لے رہا ہے اللہ اللہ ایت شیری ہست نام اللہ اللہ ایت شیری ہست نام شیر و شکر میں شبد جانم تمام یہ اللہ اللہ کتنا میٹھا نام ہے کہ جب میں لیتا ہوں میرا بدن یوں بن جاتا ہے جیسے دودھ میں چینی ملائیں تو پورا دودھ میٹھا بن جاتا ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے اس نام کی عجیب برکتیں لطف مزہ آ جاتا ہے اس نام کو سن کر کانوں میں رس بھر جاتی اسی لیے اللہ والے اللہ کے نام کو خوب رکھتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں جی کہ نام رٹنے کا کیا فائدہ تو بھائی ان کی خدمت میں عرض ہے ہم رٹیں گے گر کے مطلب کچھ نہ ہو ہم رٹیں گے گر کے مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے محبوب کا نام بھی اچھا لگتا ہے اگر فرش پہ نماز پڑھ رہے ہو نا اور تیسری منزل پہ کوئی محبوب کا نام لے تو نماز کے دوران اس نام کو سن کے مزے آ رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کا نام بھی ایسا سننے والے سنتے ہیں ان کے دل دلوں کو لذت نہیں ہے جناقی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کی زبان سے اللہ رب العزت کا نام سنتے اتنا خوش ہوتے کہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے کوئی گڑ کی دلی نکالتے میٹھی چیز اور اس بندے کو کھانے کے لیے دیتے جو ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا اسی کو میٹھی میٹھا کھانے کو دیتے تو کسی نے پوچھ لیا ان سے کہ شبلی یہ کیا کرتے ہیں جو اللہ کا نام زبان سے نکالتا ہے تم اسے مٹھائی کھانے کو دیتے ہو تو فرمانے لگے کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے شبلی اس کو مٹھاس سے نہ بھرے تو اور کیا کرے کتنی محبت ہوگی کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے شبلی اٹھے شریر سے نہ بھر دے تو اور کیا کرے اللہ والے اللہ رب العزت کا نام لیتے ہیں تو ان کو لینے کا مزہ سننے والے سنتے ہیں ان کو سننے میں مزہ عجیب یہ نام ہے سبحان اللہ پر تاثیر نام ہے اسی لیے امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ ایک نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بڑا نام ہے اسے اس میں آزم کہتے ہیں اس کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں تو قبول ہو جاتی ہے آصف بن برفیا کو بھی اسی اس میں آزم کا پتہ تھا لہذا انہوں نے تخت بل کو تھوڑی دیر میں منگا لیا تھا تو پوچھا گیا کہ حضرت وہ اس میں آزم کون سا ہے تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے بتلایا کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے جو نام اللہ ہے یہ اللہ رب العزت کا اس میں آزم ہے اب عام لوگ کہتے ہیں کسی نام سے تو ہم مانگتے ہیں مگر کچھ نہیں ہوتا تو بھائی ایک ایک مثال سن لیجیے کہ حضرت عیسیٰ السلام السلام کرنا کم بزن اللہ فرماتے تھے مردے تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوتے تھے آج ہم سوئے ہوئے پر اللہ پڑھے تو سویا ہوا نہیں جاگتا مردے نے کیا زندہ ہونا ہوتا ہے تو الفاظ تو ایک ہی جو انہوں نے کہے وہی ہم کہتے ہیں ان کے کہنے پہ مردہ کھڑا ہوتا تھا ہمارے کہنے پہ بیوی کروٹ بھی نہیں بدلتی تو معلوم ہوا کہ لفظ ایک ہے مگر لینے والی زبان میں فرق ہے اس نام کو لینے کی اہلیت پیدا کرنی پڑتی ہے پھر اس زبان سے جب یہ نام نکلتا ہے تو تاثیر دکھاتا ہے آپ اگر سڑک پہ سفر کر رہے ہیں اور آپ کسی پولیس والے کو دیکھیں ٹریفک پولیس والا کہ وہ کھڑا کسی کے ساتھ گپے مار رہے ہیں اور ادھر ٹریفک جام ہے تو آپ اس کو کہیں جی میں نے تمہیں نوکری سے معطل کر دیا تو وہ ہو جائے گا الٹا آپ کی گردن ناپے گا کہ تو کون ہوتا ہے یہ لفظ دینے والا اور اگر آئی جی پولیس جا رہا ہو اور وہ اس کو یہ حرکت کرتے دیکھے کہ ٹریفک جام ہے اور وہ ایک طرف کھڑا چائے پی کے گپے لگا رہے ہیں اور وہ غصے میں آ کے اس کو بلا کر کہ جی آج آج سے نوکری سے معطل کر دیا تو وہ ہو جائے گا یا نہیں کیا فرق ہوا ایک کے پاس عہدہ تھا اس عہدے کے بعد اس کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ میں تاثیر تھی اسی طرح جو لوگ اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تعالی کے ہاں ولایت کا درجہ پا لیتے ہیں اب جب ان کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے یہ اپنی تاثیر دکھا دیتا ہے چنانچہ ہمارے ساری لشمندیا کے ایک بزرگ گزرے حضرت خواجہ غلام حسن سواک رحمت اللہ علیہ مشہور واقعہ ہے ہندوؤں کی آبادی بھی قریب تھی انہوں نے مقدمہ کر دیا حضرت پر تو جج نے عدالت میں بلا لیا حضرت نے جا کے پوچھا کہ جج صاحب مجھے کیوں بلایا گیا اس نے کہا جی آپ پر مقدمہ ہے کہ آپ ہندو نوجوانوں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت حیران ہوئے تو جس طرف ہندو کھڑے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک کی طرف جا کر کے فرمایا اللہ اب جیسے ہی اللہ فرمایا تو وہ کلمہ پڑھنے لگ گیا دوسرے کو اللہ کہا کلمہ پڑھنے لگ گیا جتنوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ کا لفظ کہا سب نے کلمہ پڑھا جج ڈر گیا آپ کے میری طرف کہیں اشارہ نہ کر جی کہ مجھے بات سمجھ آ گئی میں آپ کو اس مقدمے سے باعزت بری کر دیتا ہوں ہمارے سی یہ رچ کے بزرگ تھے حضرت خواجہ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ جب تاتاریوں کا طوفان آیا تو مسلمان اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ جب سنتے کہ تاتاری آ رہے ہیں تو یہ شہر خالی کر کے بھاگ جایا کرتے تھے تاتاریوں کا ایک شہزادہ شہر در بند آیا تو اس نے شہر کو خالی پایا بڑے تکبر میں اس نے کہا کہ ہماری دھاک بیٹھ چکی ہے مسلمانوں پر یہ ہمارے آنے سے پہلے گھروں کو خالی کر دیتے اس نے کہا جناب مسجد میں دو بندے بیٹھے ہیں ایک بڑے میاں اور ایک ان کے ساتھ خادم نظر آتے ہیں اس کو بڑا غصہ آیا انہوں نے شہر خالی نہیں کیا جی نہیں کیسے گرفتار کر کے پیش کرو احمد دربندی رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا گیا تو شہزادہ بڑا غصے ہوا کہ تم شہر سے باہر کیوں نہ نکلے انہوں نے کہا جی ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اس نے کہا کہ اب تمہیں پھر عذاب سے جو میں تمہیں سزا دوں گا کون بچائے گا تو جب اس نے یہ سوچا تو حضرت نے فرمایا اللہ بچائے گا اس کو بڑا غصہ آیا کہنے لگا دیکھو ابھی تو تمہیں ہم نے باندھ کے پیش کیا ہے کون ہے تمہیں چھڑانے والا جب اس نے یہ الفاظ کہیں تو حضرت نے اس وقت فرمایا اللہ تو جیسے اللہ کہا ان کے ہاتھ کی ہتکڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گر گئی شہزادے کے دل پر ایک ہے ہو گئی وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بہانے سے کہنے لگا اچھا آپ جا کر رہیں آپ کو یہاں رہنے کی اجازت ہے پھر یہ شہزادہ رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے حضرت کو چوری چھپے ملنے جایا کرتا تھا حضرت نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے کلمہ پڑھ لیا مگر کہا کہ میں اظہار اس وقت کروں گا کہ جب میں خود تاج اپنے سر پر پہنوں گا حضرت نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں تاج ملے گا چنانچہ کے تیس سال گزر گئے تھرٹی ایئر اس کے بعد اس بندے کو اللہ نے تاج عطا کیا اور پھر اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اس کی پوری کی پوری قوم پھر مسلمان بن گئی یہ اللہ والوں کی برکتیں ہوتی ہیں اللہ کے نام نے ایک بندے کی زندگی کو بدل کے رکھ تو ہمیں یہ نام لینا نہیں آتا اس کی برکتوں سے ہم واقف نہیں حضرت خواجہ الحسن سرکاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف پر ماں سے میں لگی تھی آپ نے اس میں ذات کے بڑے فضائل سنائے کہ اللہ کے نام کی برکت سے صحت اچھی ہوتی ہے رزق میں برکت علم میں برکت وقت میں برکت عزت میں برکت جھگڑے ختم ہوتے ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں سکون ملتا ہے اتنے جب آپ نے فضائل گنوائے تو بو علی سینا فلاسفر صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگا کہ حضرت اس ایک لفظ کے لینے کے اتنے سارے فائدے حضرت نے اسے بری محفل میں فرما دیا اے خر تجھے دانی اور گدے تجھے کیا پتا اب جب ملک کی مشہور ہستی کو بری محفل میں گدا کہہ دیا جائے تو ان کی تو حالت بدل گئی پسینے چھوٹ گئے حضرت نے جب دیکھا کہ پسینے آ رہے ہیں تو فرمایا جیسے ہم کہتے ہیں نا بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں حکیم صاحب کیا ہوا حکیم صاحب کہنے لگے حضرت آپ نے لفظ ایسا بولا جس نے سر سے پاؤں تک میری حالت کو بدل کے رکھ دیا حضرت نے فرمایا حکیم صاحب میں نے ایک لفظ گدا بولا اس نے آپ کی حالت کو بدل کے رکھ دیا کیا اللہ کا نام آپ کی حالت کو بدل کے نہیں رکھ سکتا اور بھائی گلے کا نام حالت بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام نہیں سکتا تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ العزت کا نام دل کی حالت کو بدل دیتا ہے پٹا پہلے نام والا پہلے نام کو جگ سے جانتا ہے تو جس کے نام میں اللہ کے جس کے گلے میں اللہ کے نام کا پٹا پڑ جاتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کو دنیا میں عزت عطا فرمائی برکت والا نام ہے اس نام کی عجیب لذتیں ہیں جنا کے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماتے ہیں اور کہانی مول پانی اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگی کوئی بات مجھے اچھی نہیں لگی اور کہانی مول الف ہی کو ہم بس میاں جی میاں جی ایک اللہ مجھے کافی ہے اور کہانی مول نبھا الف ہی کو ہم و میاں جی بیٹے دی میں کلوڑ نکائی یعنی اللہ کے سوا جو ماں سوا سب بیٹے دی میں کلوڑ نکائی ام دل و میاں جی اللہ سے مراد اللہ اس اللہ نے تو مجھ سے میرا دل چھین لیا اور کہانی مول نبھانی الف بس وے میاں جی میں کلوڑ نکائی الف لے ام دل وے میاں جی رانجن میں ڈا میں رانجن دی رانجن میڈا میں رانجن دی روز ازل دی حق میاں جی ذکر اللہ دا چرخ چلاوی شابس شاب میاں جی کو مول فرید نہ پھر سوں اے فرید میں اللہ کے اس سے باز نہیں آؤں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا مول فرید نہ پھر پری روز نوی ہم چسو میاں جی دکھنے کا مزہ ہے الف ہی کو ہم بس میاں جی الف لیم دل وے میاں جی الف کی تم وس وے میاں جی ہم اس نام کو اگر کثرت سے نہیں تو یہ اللہ کا نام ہمارے دل کی دنیا کو آباد کر دے اس لیے ہمارے مشاعر اللہ کے نام کا کثرت سے ذکر کرنے کی تلقین لیتے بیٹھے چلتے پھرتے آج پہر ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پھر دیکھیے اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں آج ہم ذکر تو کرتے ہیں کثرت سے نہیں کرتے فائدہ نہیں ہوتا دیکھیں بخار ہوتی ہے نا تو اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں صبح دوپہر شام تو سات دن زیادہ سے زیادہ اکیس گولیاں کھائیں بخار اتر جاتا ہے لیکن ایک بندہ اکیس گولیاں کھانی شروع کرے اور پورے دن میں ایک گولی کھائے پھر چوبیس گھنٹے بعد ایک گولی کھائے اور اکیس دن میں اکیس گولیاں کھائے تو بخار نہیں اترے گا ڈاکٹر صاحب میں نے اکیس گولیاں کھا لی فائدہ نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ علاج ٹھیک تھا دوائی ٹھیک تھی مقدار ٹھیک نہیں تھی ایک دن میں تین مرتبہ گولی کھانی تھی تو بخار کنٹرول ہو جاتا اسی طرح ہم ذکر کرتے ہیں مگر ولاد کر اللہ اللہ دبی مزبدین بین ذالک ہم تذبذب کا شک کا شکار رہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا جو حضرات کثرت سے ذکر کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں آج اگر آپ کے سامنے کوئی کھٹاس کا نام لے تو منہ میں پانی آتا ہے نا کھٹاس کا نام سن کے اور کوئی مٹھاس کا نام لے لے تو بھی کچھ اثر ہوتا ہے اور اللہ کے بندو اگر کھٹاس اور مٹھاس کا نام ہمارے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے تو کیا اللہ کا نام اندر تاثیر نہیں پیدا کر سکتا ہمیں ابھی اس کے لطف اور مزے کا پتہ نہیں دیکھیں جو لوگ کافی پیتے ہیں نا وہ جب شروع میں پیتے ہیں تو ان کو ذائقہ اچھا نہیں لگتا لیکن ان کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہونے کے بعد کافی پیے بغیر رہ نہیں سکتے ان کو چائے پلائیں ان کو کچھ اور مشروب پلائیں کہیں گے جی کافی چاہیے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے آپ مراقبے میں بیٹھیے روزانہ خوب مراقبہ کیجیے حتیٰ کہ مراقبہ کرتے کرتے دل اللہ کے اس نام کے لطف اور مزے سے آشنا ہو جائے پھر کیا ہوگا دو عالم سے کرتی ہے بے گانا کو عجب چیز ہے لذت آشنائی پھر اللہ کا نام سنیں گے تڑپیں گے ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا پھر انسان اللہ کا نام سن کے تڑپ اٹھے گا یہ نام بھی اتنا پیارا ہے اللہ کہنے میں مزہ کھڑے ہوں گے اللہ بیٹھیں گے اللہ لیٹیں گے اللہ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ دین یتر اللہ قیام و قود ولوب میرے وہ بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے مجھے یاد کرتے ہیں وہی عقل مند بندے ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کریں پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے زندگی میں آتی ہیں یہ نام انسان کے دل کو آباد کر دیتا ہے انسان کے دل کی دنیا کو آباد کر دیتا ہے چنانچہ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو ملکہ نتی اور سلیمان علیہ اسلام کے واقعے کے اندر ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو ملکہ بلکیس نے اپنے وڈیروں سے مشورہ کیا وہ کہنے لگے کہ جی آپ جو فیصلہ کریں گی ہم آپ کا ساتھ دیں گے سمجھدار تھی اس نے آگے سے کہا ان الملو کا اجازہ خلو کریتن اب بے شک جب بادشاہ کسی کریا بستی میں داخل ہوتے ہیں اب وہاں پر انقلاب پپا کر دیتے ہیں اور جو وہاں کے معذد ہوتے ہیں ان کو وہ زلیل کر کے وہاں سے نکال دیتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو ہے ظاہری معنی لیکن یہ بہترین تمثیل ہے لہذا اگر دل سے مراد انسان کے دل کی بستی لی جائے اور ملوک سے مراد مالک الملک کا نام لے لیا جائے تو پھر معنی یوں بنیں گے ان الملو کا اجازہ خزو کر جب اللہ تعالیٰ کا نام دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے اب تلوہ انقلاب مچا دیتا ہے وہ جالو عزت آلیہ عزلہ اور دنیا جو دل میں مؤثر ہوتی ہے اس کو زلیل کر کے دل سے نکال دیا کرتا ہے اللہ کے نام کی عجیب برکتیں ہیں دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے انسان اللہ کا عاشق بنتا ہے اللہ کا دیوانہ بن جاتا ہے اس کو اللہ کے نام کو سن کے سکون آتا ہے لے کے سکون آتا ہے حتائی پال اللہ مجنو فرمایا گیا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں اور یہی اللہ والوں کا حال ہوتا ہے تو اس لیے اس نام کی برکتوں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے پھر دیکھیے انسان کو اس نام میں کیا لطف اور مزہ آتا ہے یہ عجیب نام ہے سبحان اللہ حیران ہوتے ہیں اس نام کی برکتوں پر دیکھیے ایک لڑکی جو غیر محرم ہے جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا حرام ہے اس اللہ کی نام کی برکت سے جب انسان اس کو قبول کر لیتا ہے نکاح میں تو وہ سب اپنوں سے بڑی اپنی بن جاتی ہے وہ کیسے حلال ہوئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ رشتے ناطے اللہ کے نام پر قائم کرتے ہو یا الذی خلقکم خلق نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا ہمارے جالن کثیر بسمارجالسا تف اللہ ارحا دیکھا تسا الدی ورہا جس کے نام پر تم آپس کی رشتے داریوں کو جوڑتے ہو اللہ کے نام پر تم آپس میں رشتے ناطے جوڑتے ہو تو نکاح کس کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے نام پر یہ دونوں اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں کتنا برکت والا وہ نام ہے کہ جس کی طرف دیکھنا حرام تھا اس نام کی برکت سے اس کو قبول کیا اللہ نے اس کو بھی زندگی کا ساتھی بنا دیا تو یہ نام کیسے گھروں کا آباد کرتا ہے آج ہمارے گھر کس کے نام سے آباد ہے اللہ کے نام سے آباد ہے تو اگر ہمارے گھر اللہ کے نام سے آباد ہیں تو ہمارے دل اللہ کے نام سے آباد نہیں ہو سکتے اس نام کو کثرت سے لینے کی ضرورت ہے بار بار لینے کی ضرورت ہے ایسا عجیب نام ہے آپ دیکھیے اذان اور نواز میں ابتدابی اسی نام کے ساتھ اور انتہاوی اسی نام کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر تو کس نام سے نماز شروع ہوئی اور جب نماز مکمل کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں السلام علیکم تو آخری لفظ کون سا پا میرے مالک اللہ کے نام پہ نماز شروع ہوئی اور اللہ کے نام پر نماز اچھا اذان دیتے ہیں تو پہلا لفظ کون سا اور جب اذان ختم کرتے ہیں تو آخری لفظ کون سا میرے مالک اذان کی ابتدا اللہ کے نام سے انتہا اللہ کے نام سے نماز کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام سے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اسی نام سے زندگی گزارے حتیٰ کہ زندگی کی انتہا اسی نام پر ہو جائے حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ من کان آخر کلام ہی لا الہ کون سا نام آ رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا داخل اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کروا دے تو اس لیے جو کثرت سے انسان نام لے گا تو موت کے وقت پھر وہ نام خود بخود زبان پہ جاری ہو جائے گا چنانچہ ایک واقعہ ہے اینی شاہد نے یہ واقعہ سنایا کہنے لگا کہ ایک قصاب تھا اور اس کی موت کا وقت آ گیا اب اوپر والے اس کو کلمے کی تلقین کہہ رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو وہ آگے سے کہتا ہے پکڑو پکڑو پکڑو پکڑو اور یہی کہتے کہتے اس کو موت آ گئی تو لوگ بڑے حیران ان کی بیوی سے کسی نے کہا کہ یہ کیا معاملہ پیش آیا وہ کہنے لگی کہ یہ روزانہ ملبہ خانے میں جا کر جانور ذبح کرتا تھا کہیں کہیں اور اپنے ساتھیوں کو کہتا تھا پکڑو پکڑو تاکہ میں چھری چلا سکوں وہ پکڑو پکڑو کا لفظ اس کی زبان پہ ایسا جاری تھا کہ موت کے وقت خود بخود وہی نام اس کی زبان پہ جاری ہو گیا تو جن لوگوں کی زبان پہ اللہ کا نام جاری ہوتا ہے وہ پھر موت کے وقت خود بخود ان کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے آج وقت ہے اپنی زبانوں سے اپنی زبانوں کو اللہ کے نام کے ساتھ عزتیں بخش لیجیے اپنی زبانوں کو اللہ کے نام کی مٹھاس سے آشنا کر لیجیے پھر دیکھیے خود بخود یہ نام نکلے گا ورنہ اگر دل میں دنیا ہوئی تو موت کے وقت زبان سے کل میں نہیں نکلا کرتے وہ کسی بزرگ نے کسی کسی آدمی نے توتا پالا ہوا تھا اور اس کو اللہ اللہ کا نام سکھایا ہوا تھا تو وہ توتا اللہ اللہ اللہ اللہ کرتا رہتا بندہ بھی بڑا خوش تھا ایک دن پنجرا جو کھلا رہ گیا تو بلی آئی اور اس نے اس طوطے کو پکڑا لے کے بھاگ گئی تو توتا ٹی کرتا ہوا جا رہا تھا اس آدمی کو بڑا افسوس ہوا لیکن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ نام تو اس کو میں نے اللہ اللہ کا سکھایا ہوا تھا اور بلی نے پکڑا تو یہ ٹی ٹی کرتا جا رہا تھا تو میں ذرا پتہ تو کروں چنانچہ اس نے کسی اللہ والے سے یہ تذکرہ کیا جب تذکرہ کیا کہ حضرت اس کا تو غم کوئی نہیں کہ وہ لے کے اس کو بھاگ گئی اس کا رزق تھا اس کو ملنا تھا مگر مجھے عجیب بات یہ لگ رہی ہے عجیب بات یہ لگ رہی ہے کہ جب وہ اس کو پکڑ کے جا رہی تھی تو میں نے تو لفظ اللہ سکھایا تھا اور وہ ٹی کرتی جا رہا تھا تو اس پر مجھے تعجب ہے ان بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی اصل راز یہ ہے کہ اس کی زبان پر اللہ اللہ تھا اور اس کے دل میں ٹی جب موت کا وقت آتا ہے زبان پہ وہی جاری ہوتا ہے جو دل میں ہوا کرتا ہے تو آج ہم اپنے دل میں اللہ کے نام کو سجا لیں گے تو ہماری زبانوں سے پھر اللہ کا نام آئے گا اس نام کو خوب اچھی طرح اس کی مشق کر لیجیے پھر مزہ آئے گا اس نام کو سن کر سید ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کو لے کر جا رہے ہیں توجہ فرمائیے یہ آج سر اپنی بات مکمل کرنا چاہ رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کو لے کر جا رہے ہیں آگے سے ایک آدمی قریب سے گزرا اور گزرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان دل ملک ملکی ول والجبروت جب اس نے اللہ تعالیٰ کی ہم ایسے اچھے الفاظ کے ساتھ کہی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل اٹھا وہیں کھڑے ہو گئے مان لگے بھائی تم یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دو اس نے کہا جناب مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے آپ نے فرمایا کہ میرا ریوڑ آدھا آپ کا ہوا یہ نام لے لیجیے اس نے پھر یہ نام لے لیا اب جب یہ نام سنا تو بڑا دل خوش ہوا فرمانے لگے اے بھائی ایک مرتبہ یہ نام پھر لے لو اس نے کہا اب کیا دیں گے فرمانے لگے کہ بقیہ آدھا ریوڑ بھی آپ ہوا اس نے پھر یہ نام لے لیا نام سنا تو بس کانوں میں رس گھل گیا دل مچل اٹھا دل چاہا ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال کی اللہ یہ تیرے حسن و جمال کی تعریفیں کرتا رہے اور میں سنتا رہے اے بھائی ایک مرتبہ یہ نام اور لے لیجیے اس نے کہا جناب اب تو آپ کے پاس ریوڑ بھی نہیں تو مجھے کیا دیں گے تو فرمانے لگے کہ تمہیں اس ریوڑ کے چرانے کی ضرورت ہوگی میں تمہارا ریوڑ چرا دیا کروں گا تم یہ نام ایک دفعہ اور لے دو یہ سن کر اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو میں اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا فرمایا کہ جاؤ میرے خلیل کے پاس اور جا کر میرا نام لو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے تو آج صادق تو ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نام پر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی سچی پکی محبت عطا فرما دے اس نام کو ہمارے دلوں میں جما دے اس نام کی حلاوت اور نزت سے ہمیں آج نہ فرما دے پھر مزہ آئے گا اس نام کے اندر تاثیر ہے سنا نہیں کہ نبی اسلام آرام فرما رہے تھے تمام امیر نسال کافر آتے ہیں اور اس نے آ کر تلوار پکڑ لی نبی اسلام کی آنکھ مبارک کھلی کہتے ہیں میں یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ اللہ کا لفظ کہا اس کے اوپر ایسا روم تاری ہوا کہ اس کے ہاتھ میں کپتبی تاری ہوئی اور تلوار گر گئی جب گر گئی تو آپ نے اس کو اٹھا لیا اور فرمایا میں یم نو کمی اب تمہیں کون مجھ سے بچائے گا تو لگا منت حمادت کرنے آپ بڑے سخی ہیں فیاض ہیں معاف کر دینے والے ہیں تو نبی علیہ السلام نے بالآخر اسے معاف کر دیا فرمایا چل میں نے تجھے معاف کر دیا جاؤ کہنے لگا حضرت اب آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے تاکہ میرا مالک بھی مجھے معاف فرما دے اللہ کے نام میں عجیب برکت ہے اس نام کی برکت سے انسان کی زندگی کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں اس لیے مشاہد فرماتے ہیں کہ صبح و شام کثرت سے بیٹھ کر مراقبہ کرے لمبا مراقبہ کرے ہم تو پانچ منٹ اور دس منٹ مراقبہ کر کے خوش ہو جاتے ہیں جن کو کچھ ملا انہوں نے پھر گھنٹوں کے حساب سے مراقبے کیے گھنٹوں کے حساب سے بھائی آج آپ نے کسی بڑے حاکم کو ملنا ہو تو وہ آپ کو دفتر میں انتظار میں بٹھاتا ہے کہ نہیں بٹھاتا ارے دنیا کا حاکم اگر آپ کو اپنے دفتر میں گھنٹوں کے حساب سے انتظار میں بٹھاتا ہے تو مالک الملک بھی اپنے چاہنے والوں کو اس دنیا میں گھنٹوں انتظار میں بٹھاتا ہے مبارک کو انتظار میں بیٹھنے والوں کے لیے مراقبوں میں بیٹھنے والے کے لیے کہ یہ انتظار ادھر مکمل کریں گے قیامت کے دن جائیں گے انہیں مالک کا دیدار نہیں ہو جائے گا حدیث پاک کا مفہوم قیامت کے دن کچھ لوگ اس حال میں کھڑے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مسکرائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے گویا قرآن پاک نے فرما دیا وجوہ یوم الا نازیرا تو اللہ تعالیٰ کے نام میں عجیب برکتیں ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس نام کی لذتیں عطا فرما دی اس نام کو بار بار اپنی زبان سے ادا کریں اپنے دل سے گزاریں پھر دیکھیں اس کے اثرات دل پہ کیا مرتب ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے اور اس نام کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں واقف فرما دے اس نام کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں اور اس نام کی اللہ تعالی ہمیں معرفت عطا فرما دے وہ دعوانا ان الحمد للہ فی نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ امبر و اود لٹائے ہے تیری یاد جمیل ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ امبر و اود لٹائے ہے تیری یاد جمیل ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے گویا کون کی دولت کو سمیٹا اس نے دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ گویا کونین کی دولت کو سمیتا اس نے دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیا سائے کپائے ہے تیرے نام کے ساتھ ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ اے سنے جب بھی تیرا نام کہیں دل تڑپتا ہے سنے جب بھی تیرا نام کہیں آنکھ بھی اشک بہائے ہے تیرے نام کے ساتھ دل تڑپتا ہے سنیں جب بھی تیرا نام کہیں آنکھ بھی اشک بہائے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب کیا اس کے الہی کا اثر ہوتا ہے خوب یہ عشق الہی کا اثر ہوتا ہے روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ حال کیا ہوگا بلا ان کا تیری دید کے دن حال کیا ہوگا بلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ حشر کیا ہوگا بلا ان کا تیری دید کے دن حشر کیا ہوگا بلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر سوئی قسمت کو جگائے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر دل کی ظلمت کو مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر اپنی تسکین بڑھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک نشا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ پیر طریقت طریقہ حضرت مولانا پیر الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے تمام ملکی اور غیر ملکی بیانات کیسٹوں